اسلامی جمعیت طلبا کا پہ ہم یہ نعرہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا پہ ہم یہ نعرہ ہے ہم ہر طالب علم کہ ہر طالب علم ہمارا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا پہ ہم کے سورج کرداروں سے برپا پاک سویرے ہیں اس کے سورج کرداروں سے برپا پاک سویرے ہیں جن سے خائف امریکی تاغوت کے گھور اندھیرے ہیں جن سے خائف امریکی تاغوت کے گھور اندھیرے ہیں ہر کالج میں اس نے علم و عمل کے پھول بکھیرے ہیں ہر کالج میں اس نے علم و عمل کے پھول بکھیرے ہیں اپنے لہو سے جمعیت نے گلشن حق کو نکھارا ہے ہم ہر طالب علم کے ہیں ہر اسلامی جمعیت طلبا کا پی ہم یہ نعرہ ہے اس نے اپنے سائے میں پالے دین وطن کے دیوانے اس نے اپنے سائے میں پالے دین وطن کے دیوانے اس نے اپنے خون سے لکھے صبر کے اعلیٰ افسانے اس نے اپنے خون سے لکھے صبر کے اعلیٰ افسانے اس نے ہر ایک کام دیے ہیں اپنے سروں کے نظرانے اس نے ہر ایک کام دیے ہیں اپنے سروں کے نظرانے حقوبہ باطل میں جب بھی وقت نے اس کو پکارا ہے ہم ہر طالب علم کے ہیں ہر طالب علم ہمارا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا پہ ہم یہ نارا ہے اس کی خاموشی میں ہے تکبیروں کے طوفان نہا اس کی خاموشی میں ہے تکبیروں کے طوفان نہا اس نے دی تہذیب جدید کے ایک ایک بت خانے میں ازا اس نے دی تہذیب جدید کے ایک ایک بت خانے میں ازا اس کے ہر ذرے میں جگمگ جد کی کا اس کے ہر ذرے میں جگمگ جد جہد کی حق پاکستان ایک چاند ہے اور جمعیت اس کا ستارہ ہے ہم ہر طالب علم کے ہیں ہر طالب علم ہمارا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا پہ ہم یہ نعرہ ہے اس کے کے چھلنی سینوں پہ نظر جا کا قلم اس کے چھلنی سینوں کے اور نظر جا کا قلم کرتا رہا ہے شوق شہادت کے تابندہ باب رقم کرتا رہا ہے شوق شہادت کے تابندہ باب رقم اس کے گرتے لاشوں نے گرنے دیا اپنا پرچم اس کے گرتے لاشوں نے گرنے دیا اپنا پر اس کے گلوں نے ہر نمرود کے شولوں کو للکارا ہے ہم ہر طالب علم کے ہیں ہر طالب علم ہمارا ہے اسلامی جمعیت کا یہ نارا ہے دور جدید کے کے فتنوں کو یہ الٹ پلٹ چھوڑیں گے دور جدید کے فتنوں کو یہ الٹ پلٹ کے چھوڑیں گے امریکی تہذیب کے یہ تکبیروں سے توڑیں گے امریکی تہذیب کے یہ تکبیروں سے توڑیں گے اپنی ثقافت ثقافت کا رشتہ یہ گنبد سب سے جوڑیں گے اپنی ثقافت کا رشتہ یہ گنبد سب سے جوڑیں گے مکہ اور مدینہ ان کو اپنی جان سے پیارا ہے ہم ہر طالب علم کے ہیں ہر طالب علم ہمارا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا پہ ہم یہ نارا ہے اس کے جوان زندہ رہتے ہیں راہ جہاد میں مر کر بھی اس کے جوان زندہ رہتے ہیں راہ ہے جہاد میں مر کر بھی دین کی آن بچا لیتے ہیں اپنی جان سے گزر کر بھی دین کی آن بچا لیتے ہیں اپنی جان سے گزر کر بھی باطل ان سے بچ نہیں سکتا دریا پار اتر کر بھی باطل ان سے بچ نہیں سکتا دریا پار اتر کر بھی اپنا ہر ایک اس پہ جوان اس نے دریا میں اتارا ہے ہم ہر طالب علم کے اسلامی جمعیت طلبہ کا بہ ہم یہ نعرہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا پہ ہم یہ نعرہ ہے ہم ہر طالب علم کے ہیں ہر طالب علم ہمارا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا پہ ہم یہ نعرہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا پہ ہم یہ نعرہ ہے